دو امانے حضرت ابو موسا شاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے میرے اوپر میری امت کے لیے دو امانیں اتاری ہیں وما كان اللہ وانت وما كان اللہ وهم يستغفرون ترجمہ اور اے پیغمبر اللہ ایسا نہیں ہے کہ ان کو اس حالت میں عذاب دے جب آپ ان کے درمیان موجود ہو اور اللہ اس حالت میں بھی ان کو عذاب دینے والا نہیں ہے جب وہ استغفار کرتے ہوں جب میں چلا جاؤں گا تو قیامت تک کے لیے ان میں استغفار چھوڑ جاؤں گا یعنی جب تک وہ استغفار کرتے رہیں گے عذاب نہیں آئے گا اور یہ قانون قیامت تک ہے عن ابي موسى الاشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انزل الله علي امانين لامتي وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون فاذا مضيت تركت فيهم الاستغفار الى يوم القيامه